حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعد بن نبی وقاص اور عبد بن زماں رضی اللہ عنہ نے آپس میں ایک بچے عبد الرحمن نامی میں اختلاف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد بن زماں بچہ تو لے لے بچہ اسی کو ملے گا جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے وہ پیدا ہو اور سودا رضی اللہ عنہ تم اس سے پردہ کرو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ قطیبہ نے لیس سے زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ زانی کے حصے میں پتھر کی سزا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6817